This conference is being recorded. और इसमें कलाम में जितनी भी बहस बढ़ती चली गई नए नए नतज से पैदा हुए और शाह साहब रहमत यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अब आगे चल के कि वलीमा जकरना मिन अन मिन अन्ना कौन इंसान सुन्नी الثانی اور جو مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں کہ کوئی آدمی اہل سنت والجماعت میں سے کیسے ہو سکتا ہے ان میں پہلی قسم کے مسائل کا اعتبار ہے دوسری قسم کے مسائل کا اعتبار نہیں طرح علماء السنتی یختلفون فیما بینہم فی کثیر من کیونکہ تم دیکھو گے کہ دوسری قسم کے جو مسائل ہیں ان میں اہل سنت والجماعت کے علماء کا آپس میں اختلاف ہے کل کلشاعرت والماتوریتیہ جیسے کہ عشاعرہ اور ماتوریتیہ کا اختلاف ہے وطرل الزاق من العلماء فی کل قرن اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر صدی میں جو لوگ علم کے ماہر تھے لا یحتجزون من کل دقیقت لا تخالف حسن تو ان لوگوں نے ہر صدی میں علماء نے اس بات کو اس بات سے باز نہیں رہے اس بات سے منع نہیں رہے کہ ایسی باریک باتیں بیان کرتے رہے ہیں جو سنت کے خلاف نہیں تھیں وہ علم متقدمون اگرچہ ان سے پہلے لوگوں نے ان مسائل پر بحث نہیں کی تھی یہ تین خطرے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ پہلی قسم کے مسائل ایسے ہیں جو سنی ہونے کے لیے ضروری ہیں مثلا معتزلہ کے رد میں اور شیعہ کے رد میں جو کچھ انہوں نے سمجھا تھا اہل سنت والجماعت جماعت جو عقیدہ دیا اس عقیدے کو اپنانا ضروری ہے یہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کی بیان نہیں کی لیکن آپ یہ سمجھتے جیسے جادو ہے اب جادو کی بنیاد پر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا اس میں خود اہل سنت وال جماعت کے درمیان اختلاف ہے عشاعرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جادو کی بنیاد پر انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے اور ان کے مقابلے میں امت میں ایسے علماء بھی مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی جادو کے ذریعے ممکن نہیں اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ امبیاۃ والسلام کے کا کوئی اعتبار نہیں رہتا مثلا چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس بات کو کہا ہے اور امت مانتی چلی آئی ہے اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے تو پھر بھلا بتاؤ کہ نبوت کے معجزے میں اور اس انسان کے جادو میں فرق کیا رہا تو معجزات جو ہیں وہ پھر اس کی زد میں آتے ہیں اسی لیے بہت سے اہل سنت والجماعت کے جو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بڑی بڑی چیزیں جو انبیاء صلاحت السلام سے ہوئی ہیں وہ عام افراد کے لیے ممکن نہیں ہے اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس درجے تک چیزوں کو پہنچا سکے احناف میں دونوں طرف لوگ گئے ماتریدیوں میں کچھ ایسے ہیں جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ممکن ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسے ممکن نہیں ہے مثلا شامی میں جہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ بچے کا نصب اس کے والد کے ساتھ اس کا اعتبار کب تک ہے تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک انسان چھ مہینے تک اپنے گھر میں نہیں گیا اس سے زیادہ مدت تک اپنے گھر میں نہیں گیا اور اس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی تو کیا اولاد کا نصب باپ سے جوڑا جائے گا یعنی شامی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے جوڑا جا سکتا ہے اور اس میں وہ لے آئے ہیں کہ ممکن ہے کرامت کے طور پر وہ آدمی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ اپنے گھر پہنچا ہو اور پھر یہ چیز ہو گئی ہو اور دوسری طرف آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مسئلے میں اتنے شدید ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ تقسیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی یہاں تھا اور آٹھ ذی الحج کو مثلاً اسے یہاں دیکھا گیا اور نو ذی الحج کو عرفات میں دیکھا گیا اور پھر وہ بارہ تیرہ گزار کے چودہ کو پھر واپس یہاں آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص اپنی کرامت سے اڑ کر گیا اور پھر واپس آ گیا تو کہتے ہیں یہ کفر کا جملہ ہے فتح لنگیری میں اس پر بحث ہے انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے اور اسی طرح شامی میں بھی اور کی بڑی کتابوں میں وجہ اس کی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مان لی جائیں تو انبیاء علیہ صلاحت والسلام کے معجزات سے اعتبار اٹھ جاتا ہے اب یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا اور مختلف تھی اس طرح سے ہوا کہ دونوں طرف پہلے سنت کے علماء ہیں اشاعرہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بہت سے ماتریدی اس بات کے قائل ہیں ہی وہ کہتے ہیں جادو کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے کہ کسی انسان کو گدھا بنا دیا جائے اور گدے سے انسان بن جائے اب یہ مثال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں اہل سنت جماعت میں سے جو مانتا ہے وہ بھی جو نہیں مانتا وہ بھی لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو کا سرے سے وجود ہی پایا نہیں جاتا مانتے دونوں جادو کو ایک کم درجے میں ایک زیادہ درجے میں اب اس کے مقابلے میں ایک اور مسلک ہے اور وہ ہے متضلا کا اور متضلا اور شیعہ ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ جادو نام کی چیز کا دنیا میں وجود نہیں پایا جاتا اور وہ کہتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے شیعہ میں جو محققین ہیں اور جنہوں نے عقیدے کی مباحث واقعی بہت مشکل سے لکھی ہیں اور علمی مباحث وہ جادو کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جادو کا وجود نہیں ہوتا تو اب جو انسان جادو کا انکار کرتا ہے اس کے متعلق اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ صحیح کہتا ہے اس لیے کہ یہ عقیدہ دراصل اصل متضلہ کا ہے اور متضلہ سے شکیا میں آیا اور عجیب مصیبت کی بات دیکھو ہمارے زمانے میں جتنے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والے ہیں وہ اکثریت شیار حضرات کی اور ان کے علم کلام کو پڑھیں ان کے عقیدے کو پڑھیں تو انہوں نے اس میں سناتن لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک جادو کا ماننا یہ چیز درست نہیں ہے جادو سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں اور یہ استدلال اصل میں راضی رحمت اللہ کی ہے اب راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہنسی پکی ہیں لیکن ان کی اصول کی جو بات ہے اس میں ان کا رجحان موتلا کی طرف ہے اور وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ من انہا اور انہوں نے خیالات کے ذریعے حضرت علیہ السلام پر اتنا اثر ڈالا کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ یہ جو یہ جو یہ جو رسیاں ہیں یہ حرکت کر رہی رسیاں طے کی انہوں نے اور رسیاں حرکت کرتی ہوئی اسے مسا علیہ صلاحت والسلام کا خیال تھا اصل میں رسیاں حرکت نہیں کر رہی اس سے استدلال کیا نے اور جسات کے اس استدلال کو شیعہ علماء نے لے لیا اس لیے اہل تشریح کی جو علم کلام پہ عقیدے پہ کتابیں ہیں اس میں ہر جگہ یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ ہمارے نزدیک جادو کوئی چیز نہیں ہے اب وہ جادو کو مانتے نہیں پر ہمارے یہاں بر صغیر میں سب سے زیادہ جادو اور ٹونے ٹوٹ کے کرنے والے یہ شیعہ ہی ہیں جب یہ کرتے ہیں تو یہ اپنی ہی عقیدے کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ ان کا اصل میں عقیدہ یہ نہیں تو جادو کی اس مثال پہ دو گروہ تو وہ ہو گئے جو سنیوں کے کہ عشاعرہ کہتے ہیں جادو سے بڑی سے بڑی چیز ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جادو سے دوسری طرف کچھ حنفی علماء اور ماتریدی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جادو سے انبیاء علیہ صلاحت والسلام کے معجزات اتنی بڑی چیز نہیں ہو سکتی یہ دونوں ہو گئے لیکن یہ دونوں سنی اب ایک گروہ ایک سرے سے انکار کر دیا کہ جادو کا وجود ہی نہیں پایا جاتا تو وہ معتزلی ہو گئے شیعہ ہو گئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ وہ آدمی سنی رہے معتبر بالقسم الاول تو وہ پہلی قسم ہے دون ثانی دوسری قسم نہیں پہلی قسم مثلا جادو کا ہونا یا نہ ہونا یہ تصدیق کر دے گا کہ آدمی کدھر ہے دون ثانی دوسری قسم کہ جادو سے بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی کوئی نہیں مانتا تو بھی وہ سننی ہے کوئی مانتا ہے تو بھی سننی ہے ترا علماء سن کوشا کیا اور تم دیکھو گے کہ اہل سنت الجماع کے علماء میں بہت سے مسائل پر اختلاف ہے اور وہ سارا اختلاف دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے پہلی قسم سے نہیں مثلاً ہیں پر ماتریدیاں ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں اب یہ بات حضرت رحمت اللہ تو ایسے لکھتی لیکن عشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافات باہمی جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو تقریباً پچاس کے قریب اختلافات بنتے ہیں کہ عشاعرہ نے کچھ کہا اور ماتریدیہ نے کچھ کہا اس کی تین چار مثالیں آپ کے سامنے رکھیں ایک آسان سی مثال یہ ہے جیسے عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما میں افضل کون ہے فکر اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں اور ان کے بعد اسے عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ باقی ساری امہات المومنین سے افضل اب اشاعرہ آ گئے عشاعرہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود حنفی علم کلام کے ماہرین اور علماء ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے عشاعرہ کے قول کے مطابق کہا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانا ہے لیکن یہاں پہنچ کر مسئلہ یہ آ گیا کہ ادھر جو ابو حنیفہ اللہ علیہ وہ اکبر میں انہوں نے فرما دیا رضی اللہ عنہ کے بعد یہ سب سے افضل ہے تو سے خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہو گئی اس اعتبار سے یہ اشاعرہ اور معذریفیہ کا آپس کا اختلافی مسئلہ ہوا دونوں میں سے کوئی آدمی کسی بھی چیز کا قائل ہو جائے وہ سننی ہی رہے گا اسے ہم اہل سنت الجماعت سے خارج نہیں کر سکتے اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے اور اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے جو تقدیر کے بارے میں ہے کہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں تبدیل ہو سکتی اور اس پر علم کلام میں بہت بحث کی ہے لوگوں نے تقدیر کے بارے میں اگر آدمی ایک چیز کو خیال میں رکھے تو یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد میں نمازہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کو بلایا جائے گا یعنی اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا جانچا جائے گا پرکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس شخص نے تقدیر کے بارے میں بحث کی اور جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے گا کہ اس نے تقدیر پر بحث کی ہے اللہ اس سے بحث کرے گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب اس سے بحث کرے گا تو وہ ہار جائے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان جملہ یہ بتا دیا آپ میں بس یہ کہو کہ آمن تو بلّہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا والقدر اور تقدیر پر ایمان لایا خیر ہی و شر رہی میں اللہ تقدیر کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب ایک جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تقدیر کے بارے میں ثابت ہو جائے گا کہ اس نے بحث نہیں کی اللہ اس سے بحث نہیں کرے گا یہ آسان بات ہے بجائے اس کے کہ آدمی اتنے لمبی چوڑی موبائل میں پڑے چپ کر کے عقیدہ یہ رکھے کہ میں اللہ اور اس کی تقدیر پر ایمان لایا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں اور اس کے بعد بحث نہ کرے جب بحث نہیں کرے گا تو قیامت میں بھی اس سے بحث نہیں کی جائے گی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہرا دے گا اور تقدیر پر ایمان یہ دوسری بات ہے بلکہ پہلی بات اسے ہی سمجھنا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کی واضح نیت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسم نبوت پہ رسالت پہ کتابوں پہ تقدیر ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو کفر کا انتخاب کرتا ہے اچھا جی کہانی کو وسیع کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں شادی درست ہے لیکن اہل کتاب میں بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم تقدیر پر ایمان رکھتی ہو یا نہیں اور اگر کوئی اہل کتاب میں تقدیر پر ایمان نہیں رکھتی عورت تو وہ کافرہ ہے وہ اہل کتاب میں سے نہیں اس لیے کہ تقدیر عیسائیوں کے یہاں بھی تقدیر یہودیوں کے یہاں بھی اور اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی تو چیزیں جو مشترکہ طور پر تمام مذاہب میں پائی جاتی ہیں اگر اہل کتاب اس کا انکار کریں گے تو ان کے ہاں بھی کفر ہو جائے گا مثلاً یہ دوسری اس کی مثال دیکھیے جیسے اللہ عالم کو ماننا ایک عیسائی عورت کہتی ہے میں خدا کو سرے سے مانتی ہی نہیں ہوں تو وہ اہل کتاب میں سے نہیں رہی وہ تو کافر ہوگی اہل کتاب تو جب ہے جب اللہ کو مانے اور پھر شرک کرے معذ اللہ اور رسالت کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے تو پھر اہل کتاب ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے اور اللہ کی توحید کو مان لے تو وہ پھر اہل کتاب کا ایک اور رہ جائے گی وہ تو سیدھی سادی مسلمان ہو جائے گی مومنہ ہو جائے گی اس لیے تقدیر میں پہلی بات اس کا ایمان کا حصہ سمجھنا اور اسے ماننا دوسری بات اس پہ بحث نہ کرنا تیسری بات پر آ کے کہ تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی اس میں عشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف سارے کا سارا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب القدر جب عائد کیا تقدیر کی بحث اس میں انہوں نے صاف لکھ دیا کہ یہ نظائل صرف الفاظ میں اختلاف ہے حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز سکھائیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ شاعر اور معتریدیا کا اختلاف اس کی دوسری مثال آپ عرض کر رہے ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ماتریدیہ اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی عشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی ہوتا کیا ہے عشاعرہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ایک تو ہے معلق اور ایک ہے مبرم اور معلق کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا کہ اگر یہ یوں کرے گا تو اس کے ساتھ یوں کر دیا جائے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی یہ آدمی صدقہ کر دے گا اس کو اس چیز سے بچا لیا جائے گا یہ تقدیر معلق ہے تاریخ کی ساری مبرم کا مطلب اللہ کے یہاں قطعی تقدیر آخری اور حتمی تقدیر کہ بس یہ ہو کر رہنا ہے اور نو چیزیں ایسی ہیں جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک بچے کی پیدائش سے بھی پہلے طے کر دی جاتی ہیں اور ان میں چار تو مشہور ہیں باقی تفصیل حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القدر میں صحیح بخاری میں دی ہے نو چیزوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر حتمی اور آخری ہے مثلاً بچے کے متعلق یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہے عشاءہ کہتے ہیں یہ آخری بات ہے ساٹھ سال کا ہو کے مر جائے گا ماتریدیا کہتے ہیں اس کی عمر اسی سال بھی ہو سکتی ہے خدا اس کی تقدیر تبدیل کرتے اسی سال کر دے عشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں جو آیا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا یا جس شخص اپنی عمر میں نیکی کا رجحان زیادہ ہو جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہتے ہیں حتمی اور کپی ہو گئی اور دیکھو جب ساٹھ سال تک اللہ نے کہا اب یہ جتنی نیکیاں بھی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر تو اس کی ساٹھ سے اسی نہیں ہو سکتی لیکن کوئی اور آدمی اسی سال میں جتنا کام کرتا ہے خدا اس سے ساٹھ سال میں اتنا کام دے دے وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر تبدیل اصلا ہو جائے گی مطلب اس کا یہ ہے کہ برکت زیادہ دے دی جائے رزق ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اتنا رزق اسے دینا ہے اب اس انسان نے نیکیاں کی اس رزق کو خیرات کیا ماتریدیا کہیں گے اس کا رزق بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرض کر لو سو من لکھ دیا تھا اب یہ ممکن ہے دو سو من ہو جائے اشارہ کہتے ہیں نہیں سو من ہی ہوگا لیکن اس سو من میں برکت اتنی ہو جائے گی کہ اس برکت کی وجہ سے دو سو من کا کام سو من کر جائے گا یہ ہو جائے گا ماتریدی اس بات کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ جب چاہتا ہے تبدیل کر دیتا ہے پھر نتیجہ یہ کہ وہ تقدیر کی ایک تیسری قسم کو بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں تقدیر کی یہ تیسری اور آخری قسم صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہے کسی بھی بڑے سے بڑے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ تقدیر کی تیسری قسم ہے اب جب تقدیر کی تیسری قسم پہ آئے کہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ چاہے تو بدل دیتا ہے شاعرہ کہتے ہیں ہاں ہم تو یہ بھی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے بدل دیتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتی ہے اللہ کے علم کا انکار کریں تو کفر ہے اور یہ کہیں کہ اللہ نہیں بدل سکتا تو کفر ہے اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ ماتریدی اور عشاعرہ کا اختلاف ہے ماتریدیہ یہ کہتے ہیں شاعرہ یہ کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ نظائ لفظی ہے اس سلسلے میں اگر تفصیل دیکھنی ہو تو سورہ رات کی جو آیت ہے یم اللہ ہمایو شاہ جس چیز کو اللہ کا چاہے محف کر دیتا ہے اور جس چیز کو اللہ چاہے ثابت رکھتا ہے اور کتاب اور تقدیر اصل میں اللہ کے پاس ہے رجسٹر تقدیر کا اصل میں اللہ کے پاس ہے یہ وہ چیز ہے اس آیت کے ضمن میں آپ تفاصیر دیکھیں گے تو بہت چیزیں اس میں مل جائیں گی اور اس میں تقدیر کی تبدیلی میں جو ماتریدیہ دلیل دیتے ہیں وہی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر میرے لیے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ میں اپنی موت میری کفر پر واقع ہوگی تو خدا میری اس تقدیر کو تبدیل کر دے اور ایمان کی موت دے ایک موقف حضرت عمر رضی اللہ کا بھی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حجر ادب کے سامنے آئے بوسا دیا طواف کیا اور طواف میں انہوں نے یہی الفاظ تھے انہوں نے کہا اللہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کی موت ایسے واقع ہوگی تو اللہ اسے ایسے نہیں ایسے رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی ہے سبھی اور حتمی طور پہ وہ جنتی ہیں پھر انہیں یہ شبہ کیوں ہوا یہ دیا کی دلیل ہے وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا کہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ جب چاہے تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ خدا جب چاہے تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے تو انہیں ڈر یہ لگ گیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میری تقدیر اللہ نے تبدیل کر دی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اللہ تقدیر تبدیل کر دے تو کون پوچھا اسی کے دلیل پھر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے حضرت حسن رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی قنوط میں اس میں الفاظ یہ آئے ترمیزی میں کہ واقعی نہیں شرح ماں کر رہی رات مجھے اس فیصلے سے بچا جو شر پر مبنی شر اللہ کے فیصلوں میں تو ہوتا نہیں انسان اسے شر سمجھتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز میں میرے لیے خیر نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ اس پر بحث ارشاد فرمائی اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے ایک کا پاؤں کٹ جائے تو یہ بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے خیر ہی کا فیصلہ ہے یعنی انسان اسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا تو نقصان ہو گیا لیکن اللہ کے فیصلوں میں تو سر اثر خیر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگو وقینی شرط کر رہی اللہ جو فیصلہ آپ فرماتے ہیں اس کی شرط سے مجھے محبوب تو اللہ کے فیصلوں میں شرط کہاں سے آ گیا وہ کہتے ہیں اللہ کے فیصلے میں شرط نہیں ہے لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ممکن ہے تمہاری تقبیر میں خیر کی بجائے دوسرا فیصلہ آ گیا ہو وہ تمہیں ناگوار گزرے اللہ سے اس بات کی پناہ مانگو تو وہ کہتے ہیں کہ خود اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث تقدیر بدلتی ہے اور اللہ کے فیصلے اگر حتمی اور قطعی ہی ہوتے تبدیلی کے قابل ہی نہ ہوتے تو پھر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہی کیا اور پھر اس سے بھی بڑی دلیل مادری حضرات نے دی ہے اس علم کلام میں جتنی صلافت جتنی پختگی اور جتنی جتنی کتاب و سنت سے قرب کی جہت اور سم کی میں پائی جاتی ہے عشاعرہ میں نہیں اور وجہ اس کی کیا ہے وجہ بھی آپ سے حض کرتے ہیں انہوں نے ایک اور دلیل دی حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی تبدیلی کا حال دیکھو اس طرح بھی ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلوں کی تبدیلی کا حال کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب بڑھ جاتا تھا گھر تشریف لے جاتے تھے وہاں سے اس کے مسجد تشریف لے آتے تھے مسجد سے گھر چلے جاتے تھے بار بار کے آنا جانا رہتا تھا صحابہ اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب بارش برسنا شروع ہوتی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو اضطراب کی کیفیت آ گئی ان پہ اور اس کا اظہار ہوا مادریدی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے آخر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ابھی تو علیہ اسلام نے آنا ہے ابھی تو مہدی نے آنا ہے ابھی تو اس اسلام میں پھیلنا ہے کئی صدیاں لگے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کتنے کتنے سو سال بعد کے واقعات کی اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی ہے کہ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ یہ آد اور ثبوت کی ہوا کی طرح ہوئی ہوا تو نہیں چل پڑی اور پھر اصل کی بارش ہوئی تو سکون آ گیا تو ماتری جی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کچھ پتا نہیں ہے اللہ نے آگے کا سارا پروگرام کینسل کر دیا اور آج طے کر دیا ہو کہ کیا مت آ جانی ہے تو اب کیا ہوگا یہ اس طرح آپ کی کیفیت ہے آگے کی ساری باتیں خدا نے تبدیل فرما دی ہوں اور نے کہہ دیا ہو کہ بس ختم ہے اب اس ہوا کے ذریعے دنیا کو ختم کر دیا جائے گا وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تقدیر بدل جاتی عشاعرہ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی لیکن یہ جو ماتریدی حضرات کا بہت دلائل ہیں اس کے اور اسی لیے بغداد کے جو مفتی تھے شاہ بالوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب العلمانی انہوں نے اس ماتریدیوں کا مسلک لکھا ہے اور انہوں نے اپنی تفصیل میں بھی ام اللہ معیشہ کے تحت اس پر بحث کی ہے پانچ دلائل انہوں نے دیے ہیں اور اچھے خاصے کبھی دلائل ان میں سے یہ بھی ہیں جو آپ سے ہی ہیں اس کی تعلیم بھی ایک جگہ سے ہوتی اور تعلیم ایسے ہوتی ہے کہ اہل کشف سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سے تقدیر بدل جاتی ہے یہ تو بات خدا کی تقدیر کے بدلنے کی دلیل کتاب و سنت سے صوفیہ کے کشف کو ہم تاریخ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ انہوں نے خواب اور کشف میں دیکھا ہے اس کی بنیاد پر کوئی مسئلہ بنا اس لیے کہ خواب اور کشف جس درجے کا بھی ہو جتنے بھی بڑے سے بڑے آدمی کا ہو وہ شریعت میں بنیاد نہیں بن جاتی چونکہ خواب دیکھا ہے ایسے کر دو لیکن جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو اس کا بسا اوقات عمل اظہار نہیں ہو جاتا ہے تو وہ چیز جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے اس کی بات اس کو عالم کش سے بھی ثابت کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ مجدد الفتانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے خواجہ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور انہیں طاہر بندگی بھی کہتے تھے تو حضرت مجد رحمت اللہ علیہ نے خلافت کے بعد مدت کے بعد انہیں بھیجا لاہور اور فرمایا کہ وہاں جا کر دین کا کام کریں لاہور میں آ کے انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی ایک محلہ بنا کیا پورا محلہ کئی گھر آباد ہو گئے اور کئی ہزار افراد تھے جو اس اسے میں شامل ہوئے اور پرانی پنجابی میں ہم سمجھتے تھے پرانی پنجابی میں لیکن اب بھی پتا چلا کہ اب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ملا کو یا مولوی کو میانا تھے اچھا اس کی ذرا سی ہم نے تحقیق کی سرگودا کے قریب ایک گاؤں ہے اجت وہاں لوگوں نے بتایا سرگودا کے لوگوں نے بتایا کہ جی واقعی اب بھی مولوی کو میانا کہتے ہیں میں نے کہا اس کی کوئی مثال دو تو انہوں نے کسی ایم این اے وغیرہ کا نام کیا ان کا یہ میانوں کا خاندان ہے یعنی مولویوں کا خاندان ہے یہ جو میانی شریف کا قبرستان ہے نا لاہور میں اصل میں یہ انہی کا ہے وہاں طاہر بندگی رحمت اللہ یہ انہی کی خانقاہ انہی کی حویلی تھی اور اس مزنگ میں جب قبضہ ہوا سکھوں کا تو انہوں نے سکھوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہے کیا تو خانقاہ میں چلے گئے طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کو مدت ہو چکی تھی اب بھی ان کا مزار باقی ہے سکھوں کو سارے محلے میں سوائے کتابوں کے کچھ نہیں ملا غصہ آیا انہوں نے کتابوں کو بھی آگ لگا دی سارے محلے کو آگ لگا دی اور مزم میں جو قبرستان میانی شریف کے نام سے ہے نا یہ اصل میں خواجہ صاحب بندگی رحمت اللہ تھے اور انہی کے نام سے یہ چیز چلی تھی اور میانی یعنی مولوی اسی کو کہتے ہیں خواجہ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کے علم کا یہ حال تھا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنے بیٹوں کے پڑھانے کے لیے خانقاہ میں رکھ دیا اور خانقاہ میں حضرت ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں اور خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ کو وہاں طاہر بندگی رحمت اللہ نے پڑھایا تو حضرت جب مراقبے سے اٹھے تو پریشان تھے اور اپنے جو خاص لوگ تھے ان سے فرمایا کہ میں نے لوہے محفوظ کو دیکھا ہے اور لوہے محفوظ میں آج جو تم مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں سے ایک آدمی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ ہو کافر ہے کفر پہ مرے وہ تو اضطراب اور بے چینی سب میں پھیل گئی بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ حضرت کسی کا نام لے سطمہ نام تو میں نہیں لیتا لیکن ایک آدمی کے متعلق حتمی طور پر تقدیر میں یہ طے ہو گیا کہ یہ آدمی کفر پر مرے گا پریشانی ہو گئی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس مکتوب میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ پہلے سن لیجئے پھر دیکھیں اس مسئلے کو کیا ہوگا حضرت فرماتے ہیں کہ قضا پر دو قسم ہے تقدیر کی دو قسمیں ہیں مولک و قضاء مبرم ایک قضائے مولک مبرم ہے جسے کہ ابھی آپ سے تشریح ہے قضاء معلق احتمال تقزیر و تبدیل قضاء مولک اس کو کہتے ہیں جس میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے اور قضاء مبرم اس کو کہتے ہیں کہ تبدیل مجال کہ اس میدان میں پھر تبدیلی نہیں آتی قال اللہ سبحانہ اللہ نے یہ فرمایا ما یبدل القول لدیا اور جو بات ہم طے کرتے ہیں ہم قتل نہیں کرتے یہ اشاعرہ کی دلیل وہ بھی قرآن سے دلیل لا رہے ہیں اسی اشاعرہ اور ماتریدیہ تقدیر کے مسئلے میں دونوں اہل سنت میں تھے انہوں نے بھی قرآن سے دلیل لی حضرت فرماتے ہیں ان در فضائے مبرمت یہ جو مسئلہ ہے نا یہ قضائے مبرم کا ہے بدر قضائے محلت میں فرمائید اور قضائے محلت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملا عمایہ شاہ اب اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے اب یہ جو ماتریدیوں کی دلیل تھی کہ اللہ جس چیز کو چاہے ثابت رکھے اور جس چیز کو چاہے مٹا دے حضرت نے اسے قضائے محلت کے متعلق کر دیا اور قرآن کی ایک دوسری آئس کے گویا کہ یہ فرما دیا کہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی آگے سنو حضرت قبلہ گائی ہم کو تصرو بھی فرمودن میرے شہر الخواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی کو تصرو درواز از رسائل خود نوشتان شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ در قضائے مبرم ہیچ کس کا مجال لیس کے تبدیل بے رہا قضائے مبرم تقدیر کے بارے میں کسی شخص کی کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو تبدیل کر سکے مگر مرا کے اگر کام آن تصرف ہم پنم لیکن خدا نے مجھے تصرف کی طاقت دی ہے کہ میں چاہوں تو اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے اچھا بھائی ہم اب تک اس کی تلاش میں ہیں حوالہ یہ ہے بڑا مضبوط اس لیے کہ حضرت جہاں بھی کہتے ہیں نا خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ میں نے یہ بات سنی ہے اس کی کہیں نہ کہیں اصل نکل ہی آتی ہے اب تک ایسے ہوا نہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کی کتابیں ملتی نہیں ساری شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مگر یہ بات کہیں نہ کہیں آئی ہوگی خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو عمر تو تھوڑی ملی لیکن جو رسوخ اور جو پایا ان کا اور ثبات اللہ نے دیا تھا بہت بڑا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سخن تعجب بسیار کرمی کرتا میں نے حضرت کے اس کال پہ بہت مجھے تعجب ہوا بھائی اس سے بڑا اور حضرت نے بھی اس پہ فرمایا مطلب کہ بہت بہت دور کی بات اور یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا کہ اگر میں چاہوں تو وہاں بھی تصرف کر دوں اور یہ اللہ تصرف کر کیسے سکتے ہیں اس جملے کو دیکھ کر کئی اہل بدعت اسی سے ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایسا اختیار مل جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ اللہ نے بیٹا نہیں دینا تو بیٹا دلوا دیں اور اگر اللہ یہ چاہے کہ کتنا جگہ کا بیڑا غرق کو جائے تو بیڑے کو اٹھا دیتے ہیں اور غرق ہونے سے بجا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جدید رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا مگر میرا حال یہ ہے کہ میں چاہوں کہ تصرف کر لوں حالانکہ بالکل معمولی سی سمجھنے کی بات ہے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا اپنے ہاتھ میں قلم لے لیتے اور لوہے محفوظ گیا کوئی رجسٹر ہے اس کو سامنے کاٹ کے اس کے اوپر دوبارہ لکھ دیں گے ایسے تھوڑا ہی ہے تصرف کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ میں دعا کروں اور اللہ میری دعا کو قبول کر کے اس تقدیر کو بدل دے یہ ہے بس اتنی بات اس کو لوگ سمجھتے نہیں تو سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے حالانکہ مسئلہ صرف دعا کا ہے جو کہ آگے بھی چل کے سمجھ میں آ جاتی ہے بات حضرت فرماتے ہیں شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ وہی نقل مدت ہاتھ اور خزینہ ذہن ان فقیر بود اور حضرت میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نقل کیا تھا حضرت شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ کا فکرا یہ مدت تک میرے ذہن میں رہا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بہین دولت عثما مشرف تھا اللہ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اس مقام پر ایک دن پہنچا دیا جس مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے روزے جب میں اس مقام پر پہنچا کہ تقدیر بھی تبدیل کروا سکتے ہیں تو ایک دن کیا ہوا کہ در صدد دفع بلیہ بودم میں کسی مشکل کو دور کرنے کی فکر میں تھا کہ باباستان نامزد شدہ بود کہ بعض ایسے تھے جن کے پر کوئی الزام لگ گیا تھا یعنی حاکم وقت نے ان پر کوئی الزام لگا دیا درہن وقت التجاؤ تجوا نیاز و خوشو تمام داشتم میں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح پوری التجا کی نیاز مندی سے کی اور خوشی و وزو سے دعا مانگی کہ اللہ کسی طرح یہ جو حکومت کی طرف سے بغاوت کا الزام ان ورا پر آیا ہے اسے ہٹا دے ان کی جان بچ جائے ظاہر شد لوہ محفوظ قضائے ان امر متعلق بمر نیز اور تقدیر جو لوہے محفوظ پہ تھی مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا کشف اور الحام سے بتایا گیا کہ یہ جو کام ہے نا ان کا پھانسی چڑھ جانا اور حاکم وقت کا ان کو سزا دے دینا اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے تو ہم مان جائیں کوئی یہ کرے تو یہ کرے کچھ بھی نہیں وہ مشروط بشرط نے کسی شرط سے مشروط نہیں ہے یا امیدی دس نہ اور میں نتیجہ یہ کہ ایک طرح کی مایوسی مجھ پہ چھا گئی اور میں بالکل مایوس ہو گیا کہ اب یہ لوگ نہیں بچتے بس سخن حضرت سید محی الدین کو بیاد آمد اور پھر مجھے حضرت سید محی الدین عبد جیلانی رحمت اللہ کی بات یاد آئی کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تقدیر اس طرح میں تصرف کر سکتا ہوں ثانیہ بعض مستی و متضرکش دوسری مرتبہ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے راہ عجز و نیاز پیش کرے متوجہ شروع اور اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا عز و نیاز کی راہ سے اور اپنی بندگی کی راہ سے کہ بہماز فضل و کرم ظاہر ساخت اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک بات سمجھا دی اور مجھے بتایا گیا کہ قضائے معلت پر دو گنا قضاحت کے تالی کے محفوظ ظاہر ساختہ دیکھو تقدیر جو معلت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تقدیر وہ ہے جو لوہے محفوظ میں لکھی جاتی ہے کہ اگر یہ شخص یہ کرے تو یہ کر دو یہ کرے نیکی کرے تو عمر میں برکت دے دو دعا لگ جائے تو یہ ہو جائے گا صورت قبائے مبرم تار وہ ان دو قسم ہاں وہ پر اطلاع دادا اور فرشتوں کو یہی تقدیر بتا دی جاتی ہے وہ قضائے کے تعلق کے کے نرتے خدا جلا شانو اور اس تقریب کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو محض اور محض اللہ کے علم میں ہوتی ہے وہ لوہے محفوظ پہ بھی نہیں لکھی جاتی وہ کہیں بھی نہیں ہوتی نیز احتمال تبدیل دارت اور وہ قضائے مبرم جسے تم کہتے ہو وہ تبدیل ہو سکتی ہے قسم اول اذانجا معلوم شد کہ سکن سید مصروف باعثم مجھے اس کے بعد معلوم ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید نے جو بات کہی تھی وہ واقعی سچ ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ تقدیر جو مبرم طے ہو گئی ہے اس کی ایک قسم تیسری بھی ہے اور وہ اللہ کے علم میں حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اللہ بقضا کے بحقیقت مبرم عرب کے تصرف و تبدیل دران مہانت عقلن و شرن لیکن دیکھو جو تقدیر فرشتوں کو اللہ نے قطعی قرار دی ہوتی ہے وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتی تیسری قسم جو اللہ کے اپنے علم میں ہوتی ہے جب خدا ادھر سے تبدیلی کرتا ہے تو پھر رشتوں کو پتہ چلتا ہے اور حق یہ ہے کہ کم راہ پر حقیقت قضا اطلاع اللہ تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندے ہیں جنہیں اس تقدیر کی حقیقت کی اطلاع تک ملتی ہے اتنا کش ہو جائے اتنا الہام ہو جائے کہ جو تم لوہے محفوظ کو دیکھ رہے ہو اس لوہے محفوظ سے پیچھے اللہ کے علم ہے اور وہ بدل جائے گی حضرت فرماتے ہیں بہت کم لوگ اولیاء اللہ میں سے ایسے ہیں جن کا کش وہاں تک پہنچتا ہے قیمت کے دوران جیسا تصرف نمائے یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر کسی کو یہ مقام مل جائے کہ اس تقدیر کو اللہ سے دعا کر کے پھر بدلوا لے یہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے اور بلیا کے متوجہ آندوز شدہ بود اس میں مجھ پہ ظاہر کیا گیا کہ تمہیں جو مقام دیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تم نے اس پر جو دعا کی ہے ہم نے اسے قبول کر لی ہے اور ان کی تقدیر میں جو موت تھی بادشاہ کی بغاوت کی وجہ سے انہیں مر جانا تھا ہم نے تمہاری دعا سن کے اسے تبدیل کر دیا اور ان کو رہائی کی یہ حضرت مکتوبات شریف میں لکھا ہے یہ پہلی جلد کا دو سو سترہ نمبر مکتوب ہے حضرت جدید رحمت اللہ نے اپنا جو نظریہ بیان کیا نا یہ وہی چیزیں جو شیخ شہط لاہوری رحمت اللہ کے متعلق حضرت نے یہ فرما دیا کہ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی کو کافی اور شیخ تار لاہوری بڑی پریشانی شروع ہوئی اور جتنے اس مراقبے میں تھے سب پریشان کیا گیا ہوگا کیا کسی کا بنے گا کیا یہ ایسی کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتاری ہوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے جو سے مجدد رحمۃ اللہ پہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ابن عبد البت نے اس کو ایک جگہ نقل کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو جو جو اعتداد پر بنے گا اور میرے دعوی نبوت کی تقزیب کرے گا کچھ ایسے الفاظ ہیں بالکل ایسے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن اس چیز سے ملتی جلتی عبارت ہے حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آٹھ آدمی تھے اور ہم سب پریشان رہے عمر بھر اور میں گنتا رہا کہ کون کون کون کون ایمان پہ چلا گیا اور آخر پہ میں رہ گیا اور اپنا آدمی رہ گیا اور پھر وہ آدمی چلا گیا مسلمہ کذاب کے پاس اور جس دن اس نے مسلمہ کرتا کو نبی مانا اور اس پہ مرا تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ آخری آدمی تھا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ یہ کسی کی تصدیق کرے گا جدید رحمۃ اللہ نے ایسی بات کہی جب ایسی بات ہوئی تو صاحبزادگان نے الطم جدید رحمۃ اللہ پر بہت زیادہ جیسے کہ طلبا اپنے استاد سے محبت اثرار کیا دعا ہو گئی اور اللہ طاہر علیہ رحمۃ اللہ جو پڑھاتے تھے ایک دن حضرت سے اجازت لے کے گئے نقش بندیوں نے دونوں روایتیں لکھی ایک جگہ آیا ہے کہ انہیں ایک عورت سے ایسی محبت ہو گئی ہندو عورت سے نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم ہندو ہو جاؤ اور انہوں نے ہندو ہو گئے سب داڑھی وغیرہ صاف کرا دی اور ہندوؤں کا لباس پہن لیا اور ویسے ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک دن خان کا ہے اور اس دعا پہ قبولیت کے اثرات ظاہر ہوئے اور پھر وہ مسلمان ہوئے پھر حضرت مجدد رحمت اللہ کی خدمت میں رہے اور پھر حضرت نے لاہور بھیجا مزہ میں اور یہ سارا علاقہ جو تھا انہوں نے آباد کیا اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ چھٹی لے کے لاہور آئے اور ملا طاہر احمد اللہ خود اپنا قصہ سناتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک جوگی بیٹھا ہوا تھا اور اس کو میں نے حکارت کی نظر سے دیکھا اور میں نے کہا یہ جہنمی لوگ ہیں انہوں نے تو مر جانا ہے ایسے ہی اور ہم ایمان والے ہیں تو مجھے دل سے آواز آئی اور یہ کہا گیا کہ جو ان کا کفر ہے یہ ان کا ہے اور جو تم اپنے ایمان پر ناز کر رہے ہو یہ ایمان تمہارے اختیار سے ہے اگر ہم اسے لے لیں تو پھر کیا ہو اور پھر اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ایک پرندہ کوئی چیز دل سے نکل کے چلی اور پھر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پھر یہ چیز قرآن نے یہی کہا اللہ نے فرمایا اور اگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبوت پر قائم نہ رکھتے تو آپ ان مشرقین کی طرف چل پڑتے تھوڑا کا کوئی الحیات اور اگر ایسے ہو جاتا تو ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دوہرا عذاب دیتے آخرت میں بھی ڈبل دگنا عذاب دیتے اور پھر اس کے بعد آپ کسی شخص کو نہ پاتے جو آپ کو ہمارے پنجے سے چھڑا سکتا ہمارے پاس سے چھڑا سکتا ہماری سے چھڑا سکتا کوئی نہ ملتا یہ ہے وہ چیز آدمی اگر سوچے تو جتنی نیکیاں جتنا علم جو کچھ بھی ہے محض اللہ کی رحمت ہے اور حتیٰ کے ایمان بھی تو اللہ کی رحمت ہے اس چیز پہ ناز ہوئی کرے اور کیا کرے تو یہ شخص صاحب لاہوری رحمت اللہ کے ساتھ ہی قصہ پیش آیا اور اس طرح جا کر ایمان کی دوبارہ واپسی ہوئی اور یہ چیزیں نہیں یہ دلیل ہے اس واقعی کی تقدیر بدل جاتی ہے کتاب و سنت سے تو عرض کیا تھا یہ اس کی ایک کشف میں آ گئی بات رسم جدید رحمۃ اللہ علیہ کی تو بتا دیا کہ ہمارے اکابر کا مطلب یہ تھا اسی لیے ماتریدی اس بات کے قائل ہے اب دیکھو شاعرہ ماتریدی آخر پر پہنچ کے پھر ایک ہی ہو گئے تو یہ جتنے بھی ان کے مسائل ہیں نا آپس کے صحیح بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ تر بس لفظی اختلافات ہیں اور اس کی حقیقت کچھ نہیں دو چیزیں ہوگی اور تم دیکھو گے جن لوگوں کو اللہ نے علم مہارت دی ہے ہر صدی میں وہ ایسے دقیق علوم کا اظہار کرتے رہے ہیں جو سنت کی مخالفت نہیں ہے اگرچہ ان سے پہلے آنے والوں نے اس قسم کی چیزوں کا اظہار نہیں کیا مثلا اور مطلب کا ایک اور اختلاف دیکھو اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں نا اس میں کوئی حکمت ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں بس حکم ہے کرو معریفی کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں حکمت ضرور ہے اشاعرہ کہتے ہیں کوئی حکمت نہیں تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے نتیجہ یہ کہ اشاعرہ ہاں اکثر کتابوں میں یہ لیا جاتا ہے کہ یہ امور تابوتی میں سے یعنی عبادت کی چیزیں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں آگے چلو اور آخری اگر اکثر کتابوں میں اپنی پھر وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس کی عقل مثلا دو بہنوں کو وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا شاعرہ کوئی بیان کریں گے تو کہیں گے اللہ نے کیا ختم ہوئی بات سے پوچھو تو کہیں گے اس میں بڑی حکمت ہے اس لیے کہ بہن کا بہن سے تعلق رکھنا نکل داری کو قائم رکھنا یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے یہ ضروری ہے اور اگر دو بہنیں ایک نکاح میں آ جائیں گی تو وہ سوکنے بن جائیں گی ایک دوسرے کی تو شوکنافے کی وجہ سے یہ فرض رشتے داری ٹوٹتی تھی اس لہٰذا اللہ نے منع کر دیا اللہ نے کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے وغیرہ یہ گناہ گار ہوں گی اور سب عذاب میں پڑ جائیں گی کیونکہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی تو کی وجہ سے یہ ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سوکن ہونے کو بننے کو بتا دیا ختم کر دیا اب یہ دیکھیے دو چیزیں ہو گئی ایک اشارہ ہو کہتے ہیں بس اسے ماننا ہی ماننا ہے ماضری نے نے اکلی دلیل بھی دے دی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جو آئے ہیں اہل علم انہوں نے اس میں جدید باتیں بیان کی ہیں لا تو غالب اور سننا لیکن یہ چیز سنت کے خلاف نہیں جاتی وہ علم یہ کل بیان متقدمون اگرچہ ان سے پہلے رہنے والوں نے ایسے نقطے بیان نہیں کیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ایسے نقطے بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے نہیں کیے ان سے پہلے جو تھے ان سے پہلے لوگوں نے نہیں کیے ان سے پہلے جو تھے ان سے پہلے لوگوں نے بیان نہیں کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے سمندر ہے خدا جس کو چاہے جس چیز کے لیے چن لے تو ایسی چیزیں آگے چلتی ہیں اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو فرقے بنیادی طور پہ الگ الگ ہیں ایک آدمی سنت والجماعت ہیں اور ایک وہ ہیں جو ان کے عقیدے میں ان کے مخالف ہیں اور آج سنت والجماعت میں آگے دو شاخیں ہیں اور معذریتیا یہ جتنے مسائل میں بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ہی ہو جاؤ گے تو تمہاری سنت والجماعت سے نکل نہیں جاؤ